حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر اور اثر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ دو سورتیں پڑھتے تھے اور کبھی کبھی ہمیں کوئی آئے سنا دیتے تھے اور ظہر کی پہلی رکعت لمبی کرتے تھے اور دوسری چھوٹی کرتے تھے اور صبحوں میں بھی ایسے ہی کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر نو سو اناسی